حضرت حجاج بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے یا بیمار پڑ جائے اور مذکورہ بالا حدیث کے بیان کیا امام ابو داود رحمہ اللہ کے شیخ جناب سلمہ بن شبیب نے اپنی سند میں ام بانا یعنی ہم کو خبر دی کا کلمہ استعمال کیا اس طرح انہوں نے اپنے شیخ سے سما کی تصریح کر دی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترسٹھ